اشعث بن سلیم نے بیان کیا کہ میں نے معاویہ بن سوید سے سنا انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا تھا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کا حکم فرمایا تھا اور سات ہی چیزوں سے منع بھی فرمایا تھا جن چیزوں کا حکم فرمایا تھا ان میں انہوں نے مریض کی عیادت جنازے کے پیچھے چلنے چھینکنے والے کا جواب دینے سلام کا جواب دینے مظلوم کی مدد کرنے دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے اور قسم پوری کرنے کا ذکر کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو پینتالیس